سیدنا ابو خرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے اور اسی طرح ننگے پاؤں بھی نماز پڑھتے اور جوتیاں پہن کر بھی اور نماز سے فارغ ہو کر دائیں جانب بھی پھر جاتے اور مائیں جانب بھی حدیث نمبر چوبیس سو پینتیس مسند احمد